الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے بخیل وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر میں خوفناک کالا سانپ نظر آیا لوگوں نے گھبرا کر قبر کو بند کر دیا پھر دوسری جگہ قبر کھو دی تو وہاں پر بھی وہ کالا سانپ موجود تھا پھر لوگوں نے تیسری جگہ قبر کھو دی تو وہاں بھی وہی کالا سانپ موجود تھا آخر کار سانپ نے پکار کر کہا تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہیں آ جاؤں گا لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کہرو غضب یعنی یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے صاحب بولا یہ شخص جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنتا تھا تو درد پاک پڑھنے میں بخل کرتا تھا اب میں اس بخیل یعنی کنجوس کو سزا دیتا رہوں گا تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین جب بھی ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے درود شریف پڑھنا چاہیے درود السلام پڑھنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین جب بھی ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں یا لکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے درود شریف پڑھنا چاہیے جیسے کہ میں نام لے رہا ہوں اور آپ نے دروشری شریف پڑھنا ہے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اب کیا پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چین کی اسکرین سے سنیں یا پھر آپ کسی محفل میں ہوں جہاں بھی ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے مدنی منو اور مدنی منوں آج لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے ایسا سلسلہ جو ہیں اچھے بچے نہیں اگر وہ یہ سلسلہ دیکھیں گے تو ان شاء اللہ اچھے مدنی منع بن جائیں گے اور جو ہیں اچھے مدنی منع اچھے مدنی منیا یہ سلسلہ دیکھیں گے تو ان شاء اللہ وہ مزید اچھے مدنی منع بن جائیں گے پھر ہم کہیں گے ماشاء اللہ اللہ کیونکہ اس سلسلے میں تربیت فرما رہے ہیں ہمارے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکات ملالیہ مدنی منوں کے ہوں گے سوالات اور امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے جوابات مدنی چینل کے ناظرین آپ کے گھر میں ہیں چھوٹے مدنی منع تو بھائی چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منوں کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے اور گھر کے چھوٹے مدنی منع ہوں تو بس اوقات بڑوں کو فکر ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے تو مدنی منوں کی کس انداز سے تربیت کریں اور گھر میں جب چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں پیارے پیارے ہوتے ہیں اچھے اچھے ہوتے ہیں ان کو نظر بھی لگ جاتی ہے اب ان کو نظر لگ گئی تو کیا کالا تل لگائیں جی ہاں کالا تل لگانا ہے لیکن کس جگہ لگانا ہے تو بتائیں گے ہم آپ کو چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منوں کی زبان سے مشکل الفاظ آسانی سے ادا نہیں ہوتے تو ہم ایسا کیا کریں کہ مشکل الفاظ ان کی زبان سے آسانی کے ساتھ ادا ہو جائیں تو دیکھیے ہمارا سلسلہ امیر سنت دامت برکاتم العالیہ کی مدنی منوں اور مدنی منوں پر شخت اور آپ کے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے ساتھ آپ کا انداز کیسا ہے یہ سب تربیت کے انداز اور بہت کچھ آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت دامت برکاتم ملالیہ کے جوابات پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے نادین یہ سارے مدنی گلدستے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں ہمارے رکن شورا ابو زیاد حاجی محمد اماد اتاری تو آئیے رکن شورا کی جانب بڑھتے ہیں لیکن ہم آپ کو سنائیں گے ایک پیاری سی اسلامی کہانی حضرت سیدنا عوام بن خوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک محلے سے میں گزرا اس کے کنارے پر قبرستان تھا عصر کے وقت ایک قبر شخص ہوئی یعنی پھٹی اور اس میں سے ایک ایسا شخص نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسانی تھا وہ تین بار گدھے کی طرح رینکا یعنی گدھا جو اونچی اونچی کر کے چیختا ہے نا اس کو رینکنا بولتے ہیں تو وہ تین بار گدے کی طرح رینکا پھر قبر میں چلا گیا اور قبر دستور بند ہو گئی ایک بڑی بھی بیٹھی دھاگا کات رہی تھی ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ بڑی بھی کو دیکھ رہا میں کہا ہاں اس کا کیا معاملہ ہے کہا یہ قبر والے کی ماں ہے وہ شراب پیتا تھا جب شام کو گھر پلٹتا ماں نصیحت کرتی اے بیٹے اللہ اقدم وجل سے ڈر کب تک اس ناپاک کو پیے گا تو یہ بد نصیب شخص اپنی ماں کی توہین کرتا اور یہ توہین ہمیں جواب دیتا کہ ماں تو کیا گدے کی طرح رینکتی ہے یہ شخص عصر کے بعد مرا جب سے مرا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شک ہوتی ہے یعنی قبر اس کی پھٹ جاتی ہے اور یوں یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اس کا سر گدھے جیسا ہوتا ہے اور یہ تین بار گدھے کی طرح چلا کر رینک کر پھر قبر میں سما جاتا ہے کبھی کبھی اداب قبر کا منظر دکھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو الحمد للہ رب العالمین سید امیر علیہ سنت الحمد للہ آج آپ کے مدنی مذاکروں میں جب بڑوں کے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے مختلف شعبہ جات کے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے تو مدنی منوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے تو آج جو ہمارے سلسلے کی خاصیت ہوگی وہ آپ سمجھیں کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کہ بچوں کو یہ یہ یہ چیزیں آپ سکھائیں تو ہم یہ لے کر آ رہے ہیں کہ مدری مذاکرے میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات بتائی گئی بچوں کو یہ یہ سکھایا کریں یہ یہ چیزیں ان کی تربیت کیا کریں تو وہ تربیت آپ کو مدری مذاکرے میں بڑے پیارے پیارے میٹھے میٹھے انداز سے ملے گی ماشاء اللہ تو اب میرے پاس یہاں پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حقوق بیان کیے ہیں فتح رضویہ اس میں ایک مدری پھول یہ ہے یعنی بچوں کے آپ نے حقوق بیان کیے تو اس میں جو تعلیم و تربیت مینس آپ نے بچے کو کس طرح پڑھانا یا سکھانا ہے یا اس کی جی۔ تربیت کرنی ہے اس کی اخلاق کی تربیت کردار کی تربیت علم کی تربیت کرنی ہے ان میں ایک مدری پھول یہ دیا ہے زبان کھلتے ہی اللہ اللہ پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ سکھائے تو اب آپ دیکھیں مدنی مذاکروں میں کتنے پیارے انداز سے اس کی تربیت ہوتی ہے مدنی منع بھی دیکھیں گے نا مزہ آ جائے گا ان کو اچھا یہ ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھانے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتے چلیں کہ یہ سلسلہ ہے تو مدنی منوں کا یعنی کہ بڑے اسلام بولیں کہ مدنی منع دیکھیں ہم اپنے کام کاج میں مصروف آتے نہیں آپ نے امیر السنت کا انداز دیکھنا ہے کہ جو بڑے اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں امیر السنت کس انداز سے تربیت کر رہے ہیں تو پہلا مدنی گلدستہ کون سا دکھانے جا رہا ہے پہلے آپ نے جو بات کی نا اس پر میں کنٹینیو کروں گا یہ مدنی منوں کے ساتھ والدین کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہاں۔ سلسلہ دیکھنا اور ہو سکتا ہے آج جو والد صاحب نہیں ہے کل کو والد صاحب بن جائیں گے تو وہ بھی مدنی چینل دیکھیں کہ کس انداز سے مدنی پھول دیے جا رہے ہیں آپ کو ایک بڑا پیارا سا مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں دکھائیے جناب امیر سنن مدنی منع کو غالباً پیار کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ حسن رضا محمود ابائی کا مطالبہ آیا تھا کہ میں بھی دیکھوں پیار کریں تو آیا تو اس کی جوئی کر دی میمون ابائی کی بھی دل جوئی ہو رہی ہے بچے کو کھلانے کے لیے بعد کا بابا یوں اب جیسے آپ یہ کر رہے نا اللہ اللہ ان کے گال کو ہاتھ لگا رہتا کچھ اس کو کیا ہوتا ہے وہ تو اس کو تھوڑی ہماری لینگویج آتی ہے تو اب ایسے میں عموماً جو بھی بچے کو کھلا رہا ہے وہ کون سے کلیمات اپنی زبان سے نکالے کسی کا بھی بچہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا چھوٹا سا شیر خار جی ذکر اللہ کرے ثواب کی نیت سے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور یہ بھی ساتھ میں نیت کی جا سکتی ہے تاکہ بچے کا جب زبان کھلے تو اللہ کا نام نکلے اتبا کا نکلے گا پھر جاگ اٹھا یہ تو جاگ اٹھا اللہ یہ ہم نے مل بھی رہا ہے سیکھنے کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ اللہ تعالی تعالی نظر صلو علی علی الحبیب صلی محمد تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آپ نے ملاحدہ فرمایا کہ کس انداز سے امیر السنت دامت برکاتم لالیہ مدنی منوں کی بھی دل جوئی فرما رہے تھے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ میمونہ بھائی کہ ان کی دل جوئی کے لیے میں ان کو پیار کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی اس انداز سے پیار کریں تو آپ بھی دل جوئی کر سکتے ہیں کہ کبھی امی کی دل جوئی کے لیے کام کر رہا ہوں کبھی ابو کی دل جوئی کے لیے کام کر رہا ہوں تو جو چھوٹے مدنی منع ہیں اور جو بڑے اسلامی بھائی ہیں ان کی دل جوئی کے لیے بھی کام کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ خوش ہوں گے اسی طرح جب کوئی مدنی منع آئے جیسے نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں ان کو چھوٹے مدنی منع پسند آتے ہیں چھوٹے مدنی منع اور مدنی منع سب کو ہی پسند آتے ہیں اب جیسے ہی وہ آ جائیں نا تو بس اوقات کوئی الٹی الٹی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیا کہ کتنا پیارا انداز تھا آپ نے ملاحظہ فرمایا نا کہ امیر علیہسن کتنے اچھے انداز سے فرما فرمائے تھے کہ جب وہ سامنے آیا تو اس کو اللہ اللہ کہنے لگے نا اللہ اللہ اللہ تو اس کی ایک برکت یہ بھی ہوگی کہ اگر کوئی مدنی منا یا مدنی منی ہمارے پاس آتا ہے وہ نو مولود ہے چھوٹا سا ہے اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور کبھی امید ہے کہ سب گھر والے اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ جب بھی مدنی منا آئے گا تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے اور کوئی بات نہیں کرنا تو ان شاء اللہ جب یہ بولنے لگے گا تو اس کی زبان سے پہلا لفظ اللہ ہی نکلے گا آپ کی بات سے میں ایک بڑی پیاری بات بیان جی۔ کروں امیر سنت کا یعنی تربیت ایک تو یہ ہوتی ہے تربیت مدنی منوں کی ایک گھر کی تربیت تو امیر سنت کے گھرانے یعنی امیر سنت کے پوتا پوتی کا ایک انداز میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے اندر آپ یوں سمجھیں جی۔ ایک تو یہ بات آپ نے بیان کی نا مدنی منوں کو آپ نے یہ مدنی پھول دیا کہ جو بھی مدنی منا آئے ان کے سامنے اللہ اللہ بولے والدین کو بھی چاہیے سب کو چاہیے بڑوں کو چاہیے دادا کو چاہیے دادی کو چاہیے نانا نانی سب کو چاہیے یعنی گھر کا ہر فرد بس اسی کام میں لگ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یعنی امیر السنت کے شہزادے حاجی بلال ان کے بیٹے حاجی ہلال اور صاحب زادی حجن اسما بھائی اچھا۔ یہ یعنی یوں سمجھے کہ گھر کے ماحول کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ بچے ہوتے بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے تو یہ جانوروں کے پاس گئے عید قربا کے موقع پر پیار کرتے کرتے تو ان کو بھی بولنا شروع کر دیا تم بھی بولو اللہ اللہ اچھا۔ اللہ اللہ کیسا منظر ہوگا ماشاء اللہ آپ کو میں یہ منظر بھی دکھاتا ہوں چلے جی ملاحظہ کرتے ہیں اللہ اللہ آپ ہی اللہ پڑھ اللہ پڑھا ٹھیک واہ ماشاء اللہ اللہ تو یہ بھی ایک انداز ہے نا کہ خود بھی اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اب بکروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ تو مدنی منع مدنی منع ہی ہوتے ہیں نا اور یہ ہے کہ آپ جیسا بولیں گے نا تو آپ کے گھر میں بھی ویسا ہی ماحول بنے گا آپ اچھا بولیں گے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو مدنی منوں مدنی منوں میں بھی یہ عادت آئے گی اب جیسے کہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے ہو تو کوئی چھوٹا سا مدنی منا ہو آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھا لیں اور جب آپ کے پاس آئے تو آپ لگ تو پیار آ رہا ہے اب آپ اس کو جو ہے نا ماں اللہ زوجل کہیں ٹھیک ہے اس کی ہاں۔ برکت یہ ہوگی کہ اس مدنی منع یا مدنی منی کو نظر نہیں لگے گی اس طرح مکان کو دیکھ کر بھی اس طرح دکان کو بھی دیکھ کر گاڑی پسند آ رہی ہے کوئی بھی چیز آپ کو پسند رہی ہے جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے کوئی بھی چیز آپ کو پسند آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے ماں اللہ زوجل اور نظر سے حفاظت کا ایک مدنی نسخہ یہ بھی ہے کہ تل لگایا جائے اور تل کہاں لگایا جائے ہو سکتا ہے آپ تل لگاتے ہوں تو یہاں لگا دیتے ہوں یہاں لگا دیتے ہوں یہاں لگا دیں اچھا لگے گا ہمارے جو ماحول کے مدنی منع ہیں مدنی منع ان کو پتا ہے کہ دل کہاں لگانا چاہیے تھوڑی کے نیچے تھوڑی کے نیچے تھوڑی کے نیچے آپ جب بھی آپ تل لگائیں تو کہاں لگانا ہے آپ نے تھوڑی کے نیچے تو یہ تل لگانے کا صحیح مقام ہے جی اماد بھائی یہ مدنی گلدستہ تو والدین کو بھی مدنی پھول مل گیا کہ تل بچے خود نہیں لگاتے والدین لگاتے ہیں جی۔ تو جو دادی امی نے لگانا ہے یا نانی امی نے لگانا ہے یا امی نے لگانا ہے تو یہاں لگانا ہے اب یہ تو بڑا شاندار ایک مدنی گلدستہ آپ نے ہمیں دکھایا مدنی چینل کے ناظرین نے ملاحدہ فرمایا تو یہی انداز رکھیں مدنی چینل دیکھتے رہیں اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں اماد بھائی اب کیا آپ دکھانے جا رہے ہیں دیکھیں اس حق میں دوسری بات بیان ہوئی تھی کہ جب یعنی یہ آپ سمجھے نا ہم ایک مدنی منع سے شروع ہوئے اب یہ مدنی منا ہے یعنی مدنی منا آیا ہے اور تربیت شروع ہو گئی ہے سبحان یعنی ابھی اس بولنا شروع نہیں کیا اس نے چلنا شروع نہیں کیا اس کو کھانے یعنی بھوک لگتی ہے تو اس کو پتا نہیں کہ کیسے کھانا ملے گا رونا شروع ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا لیکن اس کی تربیت شروع ہو گئی ہے مدنی کیا بات ہے اس سے مجھے ایک بزرگ کا فرمان بھی یاد آ گیا کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو تو اس سے آپ کہہ کے بات کریں کیا بات ہے تو کتنی پیاری بات ہے کہ اب ظاہر بات ہے وہ آپ کی لینگویج نہیں سمجھتا آپ کی بات نہیں سمجھتا آپ کی زبان نہیں سمجھتا لیکن آپ نے اس کے آگے بھی ایک دن کا بچہ ہے تو اس سے آپ کہہ کے بات کرنی ہے چلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں چلے میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں چلے جی آپ کے لیے یہ چیز لے کر آتے ہیں تو اس سے آپ کہہ کے بات کریں یہ دیکھو وہ دیکھو مدینہ دیکھو ماشاء اللہ تو اب اس میں دوسری بات جو بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ زبان کھلتے ہی اللہ اللہ اللہ پھر یہ اب سمجھے بچہ بڑا ہو گیا اب بولنا شروع ہوا کچھ تو اب یہ اس کو کچھ کچھ الفاظ نکلتے ہیں بچوں کے جی، جی، جی، مطلب آپ کے بھی گھر میں بچے ہو گئے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بچے پہلے یوں ہوتا ہے کہ الفاظ نکلتے پھر پورا جملہ ہوتا ہے جب الفاظ بولنا شروع ہو گئے اب اس کو آپ پورا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ یہ سکھائیں تو یہ کس طرح سکھانا ہے کتنے پیارے انداز سے بچوں کو کھلونے پسند ہوتے بچوں کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں تو بچے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں ان کے جائز مطالبے اور جہاں پر کوئی شرعی ممانع نہ ہو اس کو پورا بھی کرنا چاہیے بچوں کی دل جوئی بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے یہ دونوں کام کیسے ساتھ ہوں گے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو لا الہ محمد رسول اللہ اللہ صلی صلى الله تعالى عليه وآله وآله وآله وسلم بسم الله الله اكبر مکہ عرفات منا مزدلفہ بخار بغداد اجمیر بریلی آفتاب یا ہاؤس یا خواجہ یا احمد رضا اعلی حضرت مرحبا یا مصطفیٰ ہاں؟ بولو جزاک اللہ

فضل کر رحم کرے آلیہ کار پر فضل کرے رحم کرے تو جہاں خدا ان کو آباد رکھے تو جہاں خدا ان کو آباد رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ زبدل کتنا پیارا کتنا میٹھا انداز ہے شیخ طریقت امیر السنت دامد برکاتم ملالیہ کا جبھی تو ہر کوئی کہہ رہا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو مجھے امیر سنت سے پیار ہے مجھے امیر سنت سے پیار ہے تو انداز دیکھیں ابھی ایک کہ کھیل بھی ہو رہا ہے اب شاید جو چھوٹا مدنی منا ہے اس کو جو ہے کار چاہیے اب یہ کہ ہم بھی غور کر لیں کہ ہمارے گھر کے جو مدنی منع ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم کوئی اچھی چیز بتا کر کوئی اچھی چیز سکھا کر ان کو دے دیں اب کار امیر السنت کے ہاتھ میں ہے اور امیر السنت کتنے پیارے انداز سے فرما رہے ہیں کہ مکہ مدینہ وہی جملے وہ مدنی منا بھی دہرا رہا ہے تو ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے کہ تربیت تو کرتے ہیں لیکن کب تربیت کرتے ہیں جب کوئی توجہ دلاتا ہے بھائی یہ بگڑ رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے الٹا سیدھا تو اب بس ایک دن میں اس کی تربیت ہو جائے گی اب اگلے دن سے وہ سیٹ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے تو آپ کو ہر وقت تربیت کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا اب گھر میں کوئی خاص مہمان آنے والے اب وہ تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے بیٹا دیکھیں مہمان آئے گا نا تو آپ نے یوں بیٹھنا ہے اور جب دسترخوان لگے گا نا آپ نے ہاتھ لگا لا ہاں جب دسترخوان لگے گا نا تو آپ نے یہ تو اس طرف دیکھنا نہیں ہے اور ورنہ پھر مہمان پہ کیا اثر پڑے گا اب آپ نے کی چند منٹ کی تربیت اب اگلے دن یا تھوڑی دیر کے بعد مہمان صاحب آ گئے اب دسترخوان بچھا اب وہ مدنی منا کتنی دیر تک آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گا کتنی دیر تک ڈرے گا بارہ اس کا اپنا انداز ہوتا ہے گھر کا بادشاہ ہے وہ تو اب یہ جو پھر ترکیبیں بناتا ہے نا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے پھر مہمان کے سامنے سمجھایا تھا نا اور پھر بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب وہ مہمان چلا جاتا ہے نا تو شاید اس کی پھر اچھی خاصی ترکیب بھی ہو جاتی ہو تو ہم اپنے اوپر بھی غور کریں نا کہ ہم نے تربیت کتنی کی تربیت کا سلسلہ ہر وقت جاری و ساری رہے گا تو پھر ان شاء اللہ گھر کا ماحول مدینہ مدینہ بنے گا تو جو مدنی منع ہیں مدنی منیا ہیں ہمیں ملاحدہ فرما رہے ہیں امیر السنت کا انداز یہ ہے آپ بھی ان کے جو پوتے ہیں ان کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں جب سیڑھیوں پہ چڑھیں کیا پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب اترنے لگے تو کیا پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو بڑے فین بھائی ہیں نا وہ تو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھیں اگر آپ اچھی اچھی باتیں بولیں گے تو آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے آپ کی جو چھوٹی بہن ہے اور جو کزنس وغیرہ آتے ہیں وہ آپ سے سیکھ کر جائیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ وہ جو مدنی منا ہے نا یعنی آپ کا تذکرہ ہوگا پورے خاندان میں بولے فلاں مدنی منا ہے نا جب دیکھتا ہے تو سلام کرتا ہے ہمارے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتا ہے تو گھر میں ایک اچھا ماحول بنائی ہے پھر انداز دیکھیں جب اس کو کار مل گئی تو جزاک اللہ خیرہ کہنے کی بھی ترکیب بنائی گئی اور پھر اس مدنی منع نے امیر السنت کو دعائیں بھی دی یعنی اپنے دادا جان کو دعائیں بھی دی اور کہا آئی لو یو باپا جان یعنی یہ سمجھے یہ والدین کے لیے جی۔ اور یہ جی، دادا دادی نانا نانی سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ ایک طرف محبت کی گئی تو اس محبت کا رپلائی کیسا آ رہا ہے سبحان یعنی یہ محبت کا رپلائی ہے تربیت کا رپلائی ہے انسیت ہے تو یہ چیزیں اس طرح کی محبت دین کی تعلیمات کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کی خواہشات ہوتی ہیں جو خواہشات آپ کی ہوتی ہیں یعنی ایک خواہش ہے شریعت کی آپ وہ خواہش شریعت پوری کریں گے تو آپ کی اپنی بھی یہ خواہشات پوری ہو جائیں گے آپ اس کی تربیت کریں گے آپ کی خواہش ہے کہ یہ آپ کا ادب کرے تو اس سے پہلے آپ کو جو شریعت مطالعہ نے تربیت کے کام بیان کے وہ پورے کریں تو یہ کام بھی ہو جائے گا ماشاء اللہ تو اماد بھائی یہ مدنی گلدستہ ہمارے مدنی منوں نے مدنی منوں نے مدنی چل کے ناظرین نے ملاحدہ فرمایا بڑے ہی پیارے پیارے گلدستے اور بھی ہیں اور آخر میں ان شاء اللہ ایک ال شاندار سا آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے تو اول تا آخر یہ سلسلہ دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہر کسی کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے لیکن امیر اور سنت دامت برکات ملالیہ پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خاص کرم ہے ایسا خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہے آپ کی نگاہ میں تاثیر عطا فرمائی ہے کہ ہم کیا سمجھائیں گے لیکن جب امیر علیہ سنت دامد برکاتم العالیہ سمجھاتے ہیں تو بڑے کیا بچوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ سلسلہ مدنی منوں کے لیے خاص ہے آپ کے لیے بھی خاص ہے اول تاخیر سلسلے کو دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے جی ابھی یہی موضوع ہمارا چل رہا ہے اس موضوع کو ہم سمیٹنے کی طرف آتے ہیں اس حق کے معاملے میں ہمارے دار المدینہ بھی ہے الحمد للہ اور ان کے مدنی منوں کی بھی تربیت ہوتی ہے ان کو بھی ذکر و اسکات کرائے جاتے ہیں کریمات پڑھائے جاتے ہیں تو وہ اس کا تکرار کرتے ہیں آئیے آپ کو دار المدینہ کے جو مدنی منع وغیرہ یہ امیر سنت کی بارگاہ میں جمع بھی ہوتے ہیں وہاں آپ بھی موجود ہوتے ہیں تو آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے آپ والا ہی دکھا دیتے چلیے اچھا۔ دکھائیے آبد بھائی والا نور فاطمہ ان کا نام ہے یہ ایسا چھوٹی سی ہیں بالکل اور یہ تلبیہ سنائیں گی سنائیں گے سبحان اللہ مل کے پڑھے سب مل کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ شاہل یہ سلسلہ دیکھتے رہیے اور ماشاء اللہ سبحان اللہ کا ورد اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے آپ کرتے رہیے اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے اور وہ کیا پڑھ رہی ہے تلبیہ پڑھ رہی ہے بس شاید مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہوں کہ ان کو تلبیہ معلوم بھی نہ ہو کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو تلبیہ پتہ نہیں تلبیہ کسے کہتے ہیں آپ کسی سے پوچھیے گا تو شاید آپ کو معلوم ہو جائے کہ تلبیہ کسے کہتے ہیں وہ شاید دوسرا کلمہ سنا دے یا کچھ ایسی بات سنا دے کہ تلبیہ ایسے کہتے ہیں شاید کچھ ایسے ہوں کہیں کہ ہم تو نام ہی پہلی مرتبہ سننا ہے لیکن یہ دعوت اسلامی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج اس چھوٹی سی پیاری سی مدنی منی کو تلبی یاد ہو گئی تو جو ہمارے گھر کے جو مدنی منع ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں امیر علی کی زبان سے جب مدنی مقصد چلتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ اس لیے کوشش کرنی ہے تو ایک گھر میں اچھا ماحول بن جاتا ہے کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کا مدنی منا ہو اور مدنی چینل ہو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے جو چھوٹا مدنی منا ہے اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ کارٹون لگا کے دے دیں فلم دے دیں ڈرامہ دے دیں یا مدنی چینل دے دیں تو صرف اور صرف مدنی چینل دکھائیے اور دین کی باتیں ابھی سے دکھائیے جی ماد بھائی میں دوسرے ادب کی طرف تو جانا چاہوں گا دوسرا حق جو بیان کیا ہے سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیکن اس کے لیے ان کو اگلے سلسلے کا انتظار کرنا پڑے گا جی جی سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے آخر میں آپ کو یہ بات ارض کرتے چلیں کہ مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے مدنی مذاکرہ مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں لوٹتے رہیے ہم نے جیسے کہا تھا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں کے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار سا عالی شان سا پیارا سا میٹھا سا امیر سنت باپا جانی کا مدنی گلدستہ دکھائیں گے تو وقت ہو چکا ہے مدنی گلدستہ دیکھنے کا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشدی کا دیوانہ دیوانہ مرشدی اتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اتار کا جاروں ملا ہے جب سے دامن میرے اختار کا جاروں ملا ہے جب سے دامن میرے اختار کا کرنے لگا ہوں میں کرنے میں مکی مدنی سرکار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اکار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی کا